ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم اور تم میں سے جو شخص مومنہ آزاد عورتوں سے شادی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ تمہاری مومنہ لانڈیوں میں سے کسی سے شادی کر لے اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے اے مومنو تم سب آپس میں ایک ہو بس تم ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے شادی کر لو اور ان کا مہر حسب دستور ان کو دو بشرطے کہ وہ پاک دامن ہوں زانیہ نہ ہوں اور پوشیدہ طور پر شناساؤں کو رکھنے والی نہ ہوں بس جب وہ نکاح میں آ جائیں پھر زنا کا ارتکاب کریں تو انہیں آزاد عورتوں سے آدھی سزا دی جائے گی لونڈیوں سے شادی کا یہ حکم تم میں سے ان کے لیے ہے جنہیں زنا کا خوف لاحق ہو جائے اور صبر سے کام لینا تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے جو لوگ غربت اور محتاجی کی وجہ سے آزاد مسلمان عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے اور انہیں ڈر ہو کہ کہیں زنا کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں انہیں اللہ نے مسلمان لانڈی سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا مالک اس کی اجازت دے اس لیے کہ لانڈی کا ولی اس کا مالک ہوتا ہے اور مہر مقرر ہو نیز شرع نکاح کے دیگر تمام شروط ملحوظ ہوں اور اعلانیہ یا چھپا کر اس سے زنا کرنا مقصود نہ ہو اور اس لونڈی کا بظاہر مسلمان ہونا بھی ضروری ہے باطن کی خبر تو صرف اللہ کو ہے اس لیے کہ ایمان کی حقیقت کو تو وہی زیادہ جانتا ہے چونکہ ایمان دوسرے تمام امتیازات کو مٹا دیتا ہے اس لیے اگرچہ وہ لانڈی ہے لیکن کوئی حرج نہیں کہ اس کے مالک کی اجازت سے مہر مقرر کر کے اس سے شرعی شادی کی جائے بشرطے کے اعلانیہ یا چھپا کر اس کے ساتھ زنا کرنے کی نیت نہ ہو اگر شادی کے بعد لانڈیاں زنا کر لیں تو انہیں آزاد غیر شادی شدہ عورت کے آدھا یعنی پچاس کوڑے مارے جائیں گے اور چونکہ رجم کو آدھا نہیں کیا جا سکتا اس لیے لانڈیوں سے رجم ساقت ہو جائے گا لانڈی سے شادی کرنے کا جواز اس کے لیے ہے جسے ڈر ہو کہ اس سے کہیں زنا کا ارتکاب نہ ہو جائے لیکن بہرحال صبر کرنا اور لانڈی سے شادی نہ کرنا زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ اس سے جو اولاد ہوگی وہ سب کی سب لانڈی کے مالک کی مملوک بن جائے گی